تو جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے بہت خسالے میں ہے اور اللہ کی محبت بغیر کسی اہل محبت کی صحبت کے آنے اور محض صحبت نہ ہو بلکہ اس سے اصلاح قلب کا قبی تعلق اور قبی تعلق کا طریقہ ہمارے حضرت نزیب بات فرمائی میرے مرشد صاری سے محبی و محبوبی مرشدی و مولانا خود عارف اللہ مجسل دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب قدم اللہ کرینا فرمایا کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ایسی عجیب بات ہے تعلق کی کیا علامت ہے تعلق یہ ہے کہ تعلق ہی نہ ایسے نہیں کہ بس تعلق کیا اس کے بعد بہت سے لوگ خبر ہی نہیں ہے تو ابھی تعلق انہیں اطلاع اپنے احوال کی اور اس کے بعد مرشد جو تجاویز دیتا ہے کہ ایسے ایسے کرو پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ محض وظائف دی جاتے تھے اس سے اصلاح ہو جاتی تھی اور الگ الگ بزرگوں کے سلسلے کا الگ الگ طریقہ ہے لیکن اس زمانے میں آدمی کتنے وظائف کر سکتے ہیں اول تو طبیعت کتنی کمزور ہے دوسرے یہ کہ فرصت نہیں تو تدابیر طبیعت شناسی کے ساتھ مختلف طبیعتیں ہیں کسی کا مزاج گرم ہے کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے کسی کسی کو عظیم الفرصتی ہے کسی کو فرصتی فرصت ہے کسی کو جو ہے وہ اقتبار کا جذبہ نہیں ہے یا کم ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ طبیعتیں الگ الگ ہیں تو شہر محقق اور شہر کامل جو ہے طبیعتوں کے اعتبار سے تدابیر بتاتا ہے اور وہ کیا بتا رہا اللہ تھاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں یعنی یہ خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کی ہے اور سب کام وہی وہی بناتے ہیں وہی طریقے بدلاتے ہیں جو لوگوں کو بتلا دیے جاتے ہیں اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جن پر ان کے پیاروں کا اعتماد ہوتا ہے یہ خلافت عطا ہونا یہ گویا کہ بزرگوں کا ایک اعتماد ہوتا ہے اور پھر ان کی دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور محض ان کی دعائیں نہیں بلکہ پورا سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوا ہے سب کی سب کی دعائیں سب کی سب کی دعائیں وہ شامل ہو جاتی ہیں تو ان دعاؤں کے اثرات نہ ہوں گے پھر کیا ہو ان دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اللہ کی تائید اور نصرت اس میں شامل ہو جاتی ہے تو مختلف تدابیر بتائی جاتی ہیں تو ایک تو ہے انقلاب کیونکہ شیخ کو علم غیر تو نہیں اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے جو متوسلین ہیں تعلق والے سلسلے والے وہ ان کے عدم کے حالات کیا ہیں کوئی کوئی بزرگ کو کش ہو جاتا ہے حالات کا لیکن کش بزرگوں کے اختیار میں نہیں کسی انسان کے کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے کسی بندے پر اس کے قلب کی صفائی کی وجہ سے حالت کھول دیتے ہیں کسی کے جب چاہتے ہیں جب کھول دیتے ہیں جب نہیں چاہتے تو بندہ کوئی اختیار نہیں لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ بہت سے کش اور کرامات یہ بزرگ و کی علامت نہیں ہے یہ ولایت کے مقاصد میں سے بھی نہیں ہے یہ ولایت کی یعنی اللہ کی دوستی کی اللہ کا ولی منی کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کسی کو یہ اللہ کا ولی ہو تو وہ ہوا پہ بھی ضرور اڑ رہا ہوگا یا پانی میں بغیر کشتی کے چل رہا ہوگا یا ایک قدم اس کا یہاں ہوگا تو ایک قدم شام میں ہوگا یا وہ اچانک نظروں سے غائب ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہے ولایت کے لیے یہ چیزیں لازم نہیں ہیں اگر ایک شخص بالکل گناہ نہیں کرتا ہے پرہیز کرتا ہے متقی ہے اور فرائض واجبات اور سنن موقع کے اندر غفلت نہیں برتتا اور سنت اور شریعت کے بالکل مطابق چلتا ہے اور اگر کبھی اس سے خطا ہو جاتی ہے تو روتا ہے خوب سجدے میں گرتا ہے تو یہ شخص اللہ کا ولی ہے اور ایک شخص اگر ہوا پہ بھی اڑ رہا ہے عجیب عجیب چوکے دکھا رہا ہے لیکن خلاف شریعت کا خلاف سننا تو شریعت ہے مثلا داڑھی نہیں ہے میں ڈھکا ہوا ہے یا اور کوئی گناہ میں مبتلا ہے اسرار کے ساتھ اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو پھر یہ شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں کتنے بھی اس سے بظاہر باتیں ظاہر ہو رہی ہوں وہ سب شوبدے ہیں شوبدے اور ایک اصطلاح ہے اس کو کہتے ہیں دسر وہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں معلوم بھی صحیح ہے کہ نہیں بچپن میں ہم نے پڑھا تھا ایک ڈائجسٹ ڈائجسٹ اس میں عجیب عجیب باتیں آتی اور ان جیسے لوگوں کے مطابق جو مشق کرتے تھے تو یہ مشق اور مجاہدہ کافر بھی کرتا ہے تو اس کو ہیپناٹزم کہتے تھے اس کے وہ کمالات دکھاتے تھے ٹیبل کے اوپر چمچا ہے اس نے ہیپنٹائز کر کے اس کو موڑ دیا قوت تخیل سے ایسے تو یہ تو کافی بھی کر لیتے ہیں اور بہت سی شوبے بازیاں دکھا دیتے ہیں لیکن یہ کوئی ولایت کی بنیاد نہیں اگر ہوتا تو پھر کافر بھی ولی ہوتا تو کافر تو ولی ہو ہی نہیں سکتا وہ تو اللہ کی نافرمانی کے سب سے اونچے درجے پہ سرکشی پہ ہے تو بہرحال ایک تو طریقہ ہے اختلاف اور ایک اس کے تجاویز کی اتباع اور تیسری بات اعتماد کی اپنے اپنے شہر پر اپنے مربی پر اعتماد ہو کہ جو علاج جو تجویز مجھے دی گئی ہے وہ بالکل میرے لیے بس یہی فائدہ مند ہے یہی دوا میرے لیے مفید ہے اور کوئی دوا مفید نہیں ہو سکتی اور انقیات کہتے ہیں اس تجویز پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا آ جاؤ تو یہ تو خواجہ صاحب نے اس کو ایک شعر میں منظور کر دیا ہے کہ شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد اطلاع اتباع اعتماد و انقیاد تو میں صحبت کافی نہیں یہ جو طریقہ ہے اس پر چلنا ضروری ہے اپنے اخبار کی اطلاع اور ان تجاویز کی اتباع جو نے دی اور ان تجاویز پر اعتماد کہ میرے لیے سب سے زیادہ یہی بات مفید ہے یہی تجویز مفید ہے اور ان خیال اس پر پابندی سے عمل کرنا دل لگے یا نہ لگے دل کا لگنا دل تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں اگر اختیار میں ہوتا تو آج میں آپ سب جو ہے اپنے دل کو پابند کر دیتے کہ آج سے کوئی گناہ سوچنے نہیں ہے پابند کر دیا جی، نا یہ تو نہیں ہے بلکہ دل بدلتا رہتا ہے کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے کبھی سرکشی کرنا چاہتا ہے کبھی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے قلب کے معنی ہی بدلنے کے قلب کے معنی بدلنے کے بدلتا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں مرشد سے فائدہ اٹھانے کی تو ایسے صحبت اور ایسے تعلق سے یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی محبت اور جو اللہ کی محبت سے غافل ہے محروم ہے وہ بھائی بڑا اس کا سسارا ہے وہ اس کی مارکیٹ بہت یعنی وہ ڈی ویلیو ہے وہ دل وہاں اس کی ویلیو نہیں یہ ان اشار کے اندر حضرت نے بتایا زخم الفت سے جو قلب کھائے سخمیں الفت سے جو قلب گھائل نہیں اہل الفت کی جانب وہ مائل نہیں سخ الفت سے جو قلب گھائل نہیں ہے وہ جس کا ساحل نہیں اللہ کی محبت لا محدود جتنا آگے بڑھتے جاؤ جتنا ترقی کرتے جاؤ میرے الفت کا کوئی کنارا کہاں میرے الفت کا کوئی کنارا کہاں یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں اپنے الفت پت سے جو قلب گائل نہیں پہلے الفت کی جانب ہو مائل نہیں جان کیا دوست تو لطف کمار جان کیا دوست تو لطف کمار جو حامل نہیں اللہ سے رونے میں کوئی گڑانے میں مناجات کرنے میں مزہ کہاں آ سکتا ہے جب تک اللہ کی محبت کی چوٹ نہ لگی اللہ سے دوستانہ پیدا نہ ہوا اللہ سے تعلق نہ پیدا ہوا وہ کیا جانے لو اس سے آپ اور یا اللہ کو اپنی رونے اور گڑگڑانے میں وہ مزہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد ہندوستانی جیلانی کفا شاید سنجر نے ان کو کہا کہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ملک کے نیم روز ملک نیم روز بہت دولت اور سلطنت اور بڑی زبردست وہ تھی تو آپ کی خانقاہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی جو کمائی ہے وہ آپ کے آپ کے فرش ہو وہ کہا کہ ناگا کی یا خبر ملک نیم شب من ملک کے نیم روز پیک جو کہا کہ جب سے مجھے آدھی رات کی یہ سلطنت ملی کیا سلطنت وہ حکم الحاکمین کے دربار میں میری حاضری اور اللہ سے رولنا گڑانا ڈالو یہ جو مجھے یہ ایک سلطنت ہے اس کی خبر دنیا داروں کو نہیں بادشاہوں کو نہیں نہ اس کی قدر ان کو ہے کہا جانگا کہ یا تم خبر ملک نیم شب من نیم روز بیک جو نہیں کہ میں ایک جو کے بدلے بھی ملک نیم روز خریدنا نہیں چاہتا جب جب جب مجھے یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے راستے کی یہ اللہ سے تعلق مجھ کو نصیب ہو گیا ہے آدھی رات کا اس اس وقت اللہ تعالیٰ لگے بام آتے ہیں آسمانوں سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا جو میں اس کی حاجت پوری کروں ہے مجھ سے کوئی کرو یا ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی کروں تو اس وقت یہ جو سلطنت ہوتی ہے اس کا مزہ مطلب وہی جانتا ہے یہ سلطنت وہ اس کو حاصل ہے فرمایا کہ کہ ملک کی بروز اتنی بڑی حشمت اتنی بڑی سلطنت کو میں ایک جو میری یعنی کی نظر, میری نظر میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں جانی کیا دوست آرس درد الفت کا جو قلب حامل نہیں زخم الفت سے جو قلب گائل نہیں پہلے الفت کی جانب وہ مائل نہیں شیخ سے جو بھی محروم ہے صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے بن کے رہ پر بھی وہ شیخ کا مل نہیں صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے بن کے شیخ بن کے بن کے رہے پر بھی وہ شیخ کا مل نہیں قلب قائل نہیں پہلے الفت کی جانب و مائل نہیں اس کی ممبر پہ تقریر بے کیف ہے درد دل خاک میں جس کے شامل نہیں اس کی ممبر پہ تقریر بے کیف ہے درد دل خاک میں جس کے شامل نہیں زخم گل پت سے جو قلب گائے نہیں اہل پت کی جان وہ مائل نہیں جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے سیدا جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے پیدا اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے پیدا اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں زخم الفت سے جو پل گائے اہل الفت کی جانب وہ مائل نہیں آپ کی شعر میں سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا وہ کمینہ ہے جو ان کا سائل نہیں سارے عالم میں کی ہے یہ سزا وہ کبھی ہے جو ان کا سائل نہیں سارے عالم میں اختر کی ہے یہ سزا وہ کبھی ہے جو ان کا سائل نہیں سب میں بل پت سے جو پہلے الفت کی مائل نہیں آج نیا بات نیا تو ایسا نہیں ہے پہلے شاید ہو چکا ہے اس کی اشاعت ہے تو یہ مواعد اختر میں سے ہے مواعد اختر جو ہے وہ سلسلہ ہے جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی مثال کے بعد سے چھپے جو حضرت والا کی حیات مبارک میں چھپ گئے تھے ان کا تو سلسلہ مواعد سے فسانہ کہہ رہا اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی مثال کے بعد سے مواعد اختر کے نام سے تاکہ تفریح ہو جائے کہ مواعد حضرت کی حیات مبارک کے بعد شاعر ہوئے شہر کا نام مواعد اختر کیا نشے معاشیت کا فریب کا عنوان ہے یعنی گناہوں کی لذت یا گناہوں کا نشہ لیکن گناہ کی لذت تو کا ہے فریب ہے کچھ حصہ اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں الحمد للہ وقفا و سلام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 جس تقریب میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہو چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا شادی بیاہ کی یا کوئی جلسہ ہو غرض کسی قسم کی کوئی بھی تقریب ہو اگر وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو مثلا مرد اور بے پردہ عورتیں آپس میں مل جل رہے ہوں فوٹو کھینچ رہے ہوں یا مووی بن رہی ہو تو ایسی تقریب میں شرکت کرنا جائز نہیں یہ تو دو تین باتیں حضرت نے ارشاد فرمائے آج کل تو شادی بیاہ کی دعوتوں میں کئی زیادہ خرافات عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں وہی کھانے جاتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں پیمنٹ کہلاتی ہیں اور پٹاخے آتش بازیاں اور گانے بجانے کیا کچھ نہیں ہو رہا تو ایسی تقریب میں شرکت کرنا جائز نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ مکس گیدرنگ ہے بے پردگی ہے آپ ایسا کریں آپ تو پردہ کرتے ہیں آپ کونے میں بیٹھ جائیے تو میرے حضرت نے اس کی عجیب مثال دی ہے اس میں شاید یہاں ذکر نہیں فرمایا حضرت نے لیکن آپ نے سنی ہوگی کہ کسی جگہ کسی علاقے میں اگر پتھر برس گئے آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں ایک کونے میں بیٹھ جائیں آپ جائیں گے کبھی بھائی جو مجلس نافرمانی کی ہے اللہ کی وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے کہ غذب اپنے دل سے پوچھ لے آتی وہ جو جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اللہ کا غضب ہوگا جب ہم اس میں شامل ہو جائیں گے چاہے ایک کونے میں تو اکبر اللہ کا فضل نازل ہو پائے گی ہم کیسے بچے رہ سکتے ہیں فرماتے مجلس فیہ مسجد ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں جس میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ تقریب جو شریعت کے موافق ہو مثلا دعوت ولیمہ اور شریعت کے مطابق خواتین کے پردے کا بھی اہتمام ہوں لیکن جب کھانا کھانے بیٹھے تو بعض لوگوں نے غیبتیں شروع کر دی لہذا ایسی جگہ سے فرار اختیار کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ اگر غیبت شروع ہوئی تو طاقت ہے قدرت ہے ان کو فوراً کے پہلے کہ لیکن نہ کرے اب سب سیاست دانوں کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں ایک موضوع ہے ٹائم بات کرنا ہے لیکن یہ غیبت ہے کیونکہ غیبت کی تعریف یہی ہے کسی شخص میں وہ برائی ہو اس کو اس کے پیچھے بیان تو یہی موضوع اکثر ہوتا ہے میں پھر اپنے دفتروں کی ضرورت ہے کہیں کہیں کی ضرورت ہے رشتے داروں کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فوراً روک دے تو اگر رک گئے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہ رکے تو وہاں سے اٹھ جانا واجب لہذا ایسی جگہ سے فرار اختیار کرنا چاہیے غیبت سننا حرام ہے اب وہاں سے فوراً اٹھ جانا واجب ہے یہ نہیں کہ مرغی کی ٹان پلیٹ میں رکھ چکے ہیں اب کھا ہی لیں تب اٹھیں گے ایک منٹ بھی دیر کر دی تو گناہ گار ہو یہ کہہ کر فوراً اٹھیں کہ اب غیبت شروع ہو گئی اگر آپ غیبت کم بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں جاتا ہوں اس کی صورت یہ ہے کہ دعوت ولیمہ کھاتے کھاتے اچانک فوٹوگرافر کی جماعت آ گئی افسوس کے زمانے میں تو لوگ ناجائز کو ناجائز ہی نہیں سمجھتے بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے شیطانی کاموں کو شیطانی کام نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہم کوئی بت تھوڑی بنا رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس مٹی کی مورتی اور بت وغیرہ بنانا منع ہے حالانکہ حدیث پاک میں سراہتن موجود ہے یعنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک پردہ تھا ان نہش طرف یہ عربی عبارت ہے اس میں چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھی یہ تصاویر پردے پر تھیں سنگ مرمر یا مٹی کے بت نہیں تھے لیکن یہ تصویریں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا تصویر بنانے والے اور جب تک وہ پردہ نہیں ہٹایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں جہاں تصویر کشی ہوتی تھی وہاں علامہ بن موری رحمۃ اللہ علیہ ڈنڈا لے کر تصویر بنانے والوں کو دوڑا لیتے تھے یا تو اتنی طاقت ہو کہ ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو بھگا دو لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ سے بھی وہ نہیں بیٹھے تو چاہے وہ دوسروں کی تصویر بنا رہا ہو آپ کی نہ بنا رہا ہو تو بھی چونکہ اس مسجد میں منکر اور شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے لہذا وہاں سے اٹھ جانا چاہیے غیر مقتدا کسی دوسرے کمرے میں جہاں منکر نہ ہو رہا ہو خلاف شرح کام نہ ہو رہا ہو بیٹھ سکتا ہے یعنی جس کو کوئی دینی منصب نہ ہو وہ ایسا اگر کوئی کونا کونا ایسا ہو جہاں اس جگہ نہ ہو رہا ہے جیسے باؤنڈری ہے کمرہ کوئی دوسرا کمرہ ہے وہاں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ جائے جیسے بعض اوقات عورتیں بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں اب لے کے آئے ہیں خاون اور وہ وہاں دوسری جگہ ہے مردوں میں اور یہاں کوئی گناہ کا کام شروع ہو گیا تو آپ کو اگر کوئی کمرہ ایسا خالی ہے گھر میں تو وہاں جا سکتے ہیں گنجائش ہے غیر مبتلا کسی دوسرے کمرے میں جہاں منکر نہ ہو رہا ہو خلاف شرح کام نہ ہو رہا ہو بیٹھ سکتا ہے لیکن مبتلا کو وہاں بھی الگ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے جن لوگوں کو دینی ذمہ داری ہے دینی خدمت دین کی باتیں بتلاتے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی جگہ نہ بیٹھے یعنی الگ کونے میں جا کر بھی نہیں بیٹھے جہاں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہو اس کے قریب بھی مبتدا کے لیے بیٹھنا صحیح نہیں ہے ایسے کھانے سے نہ کھانا اچھا ہے اللہ ہم سب کی تقاؤں کو معاف فرمائے اور توفیق سے توبہ نصیب فرمائے آمین بعض اوقات لوگ دعوت دیتے وقت وعدہ کر لیتے ہیں کہ دعوت میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا لیکن تجربہ یہی ہے کہ عموماً ایسے وعدے پورے نہیں ہوتے آج کل ایک یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو بلانے والے میزبان ہیں وہ تو تیار ہوتے ہیں اس لیکن لڑکے جوان لڑکے بچے آج کل بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اب وہ تصویر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اب کس کس کو آپ منع کریں گے کیسے ان کو دوڑائیں گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے غرض یہ کہ جو آج کل زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ بچ لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسی جگہوں پر کوئی نہ کوئی منکر ہو ہی رہا اب بھائی زندگی یہی ہے کسی نے جو کرنا ہے مشقت مجاہدہ جتنا کر لے گا اتنا اس کا فائدہ ہے لیکن تجربہ یہی ہے کہ عموماً ایسے وعدے پورے نہیں ہوتے تقریب کے عین درمیان اچانک تصویر کشی شروع ہو جاتی ہے دعوت والے میزبان بھی معذرت کرتے ہیں کہ کیا کریں میرا تھالہ میرا خالہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ لفظ گالی ہے ہندو ہندو میں کیونکہ ہندو جو لوگ ہوتے ہیں بڑے جاہد قسم کے باتیں ان کے یہاں بہت جاہل کی حالت ہے سسرا سسرا اسی کو بدماش کو کہتے ہیں اور سسر سسر اس کو کو کہتے کہتے ہیں ہیں یعنی آپ نے بیوی کے باپ اور سسرا کہتے ہیں بدماش کو سسرا تھا یہ گالی بھی وہی ہے ان یہاں یہ گالیاں رواج تو ہمارے یہاں خاص جو ہے نا خسر خوش لفظ ہے خوش ہو تو یہ اسی طرح سالہ جو ہے یہ بھی ہندوؤں کا ہے سالہ گاڑی ہے ان کے یہاں اور بیوی کے بھائی کو وہ سالہ کہتے ہیں گاڑی دیتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے برادر نسبت عزت کا نام ہے برادری نسبتی بھائی اگر اتنا مشکل معلوم ہو تو نسبتی بھائی آسان ہے گلابی اردو والوں کے لیے نسبتی بھائی نہ ہو جائے اچھا تو بعض اوقات ہاں، اچھا یہ ہو گیا بعض لوگ میزبان معذرت کرتے ہیں کہ کیا کریں میرا امریکہ سے کیمرہ لایا ہے سمجھانے پر بھی تصویر کھینچنے سے باز نہیں آ رہا سالے نے سارا مسالہ خراب کر دیا آج کل تو اسی سیر معلوم ہوتی ہے کہ ایسی دعوتوں میں شرکت سے باز آؤ کسی کی کوئی بات نہ سنو کسی کا کوئی انتظام انتظام نہیں جب بعض لوگ کہتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے آپ ایسی دعوت کو ٹکرا رہے ہیں یہ ان کی سمجھ میں معلوم نہیں کیوں نہیں آتی کہ سنت کے موقع پر حرام کام کیوں کرتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے اور اس میں تصویر کشی گانا بجانا یہ سب بالکل یعنی اس میں کوئی مولوی کی بنائی بات تو بالکل صاف صاف من رہا ہے سب ناجائز اور حرام ہے تو ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ یہ دعوت تو سنت کر رہے ہیں جو کہ فرض واجب بھی نہیں اگر نہ کریں آپ تو کوئی گناہ بھی نہیں تو لیکن یہ آپ اس میں حرام کام کیوں کر رہے ہیں آپ تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں ولی بھی عبادت کا کر رہے ہیں پہلے ہی کام کیا کہ وہ کارڈ چھپایا پانچ سو روپے کا اور وہ اصراف حد سے زیادہ پڑا ہوا تو پہلا ہی کام آپ نے حرام کر دیا اللہ کی ناپسندیدگی کا پھر اس کے بعد اس میں یہ گانا بجانا اور پٹاخے اور فلانا اور جمع کا سبھی کچھ آپ نے اس میں تو یہ سنت تو کہاں آپ نے ڈال دیا اور حرام کام کی نہ اجتماع کر رہے ہیں یہ کیا بات کوئی ان سے بھی تو پوچھے لوگ ہم سے بڑے سوال کرتے ہیں آپ کیوں ایسے پابندی لگا کیوں ایسا کرتے ہیں کہاں ہے آپ سنت کی کیوں اعتراض کر رہے ہیں کیوں نہیں آتے سنت ہے مت تو ہم بھی تو ان سے پوچھیں کہ ہم آنے کو تیار ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو بالکل تیار ہیں ہم تو ایسی دعوتوں کے مشتاق رہتے ہیں دعوت حضرت حاجی رحمت اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ تین چیزیں بڑے مزیدار ہیں دو چیزیں ایک تو جماعت کی نماز بالکل ہلکی کیونکہ سارا کام امام کو کرنا پڑتا ہے ایک مختلف کو خالی ہاتھ باندھتا ہے پر کہتا ہے تصویرات کر لیتا ہے تھوڑی سی کالا پھر کچھ پڑھنا ہی پڑتا اور دوسرے دعوت کا کھانا سارا ساری محنت مشقت میزبان کو کرنی پڑتی ہے تو جو ساری مشقت جو ہے حکمت قبول بھول جا سکتی تو ساری مشقت جو ہے وہ میزبان کو کرنی ہے اور مہمان آتا ہے بیس پچیس منٹ آدھے گھنٹے میں ساری اس کی محنت پیٹ میں اتار کے چل بھی دیتا ہے تو یہ دو چیزیں بڑی مزیدار ہے تو ہم بھی تو پوچھیں کہ آپ کی سنت کر رہے ہیں تو سنت کے اہتمام اور سنت کا اتنا آپ کو شوق ہے تو حرام کام سے کیوں نہیں بچ ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بات پہ تو عمل کیا جو فرض واجب بھی نہیں ہے بھائی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے ولیمہ یا زیادہ آدمی کو نہیں بنایا تین آدمی پانچ آدمی پھر بھی ولیمہ ہو جاتا تو ولیمے پہ یاد آیا کہ ایک شخص دوستے کا بہت تیز تھا اس کی بیوی بھی غصے کی سوا تیز تھی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ بیوی جو ہے ہماری اور غصے کی تیز ہے زبان دراز ہے زبان چلاتی ہے تو اس نے ایک ترکیب نکالی جب وہ بیوی کو لینے گیا رخصتی کرانے تو اپنے ساتھ ایک بکری کو لے گیا تانگے میں بٹھا کے بکری کو لے گیا جب بیوی رخصت ہو کے تانگے میں بیٹھ گئی گھر کو واپس آنے لگی تو بکری کی عادت ہوتی میں میں کر ہر وقت میں میں میں کرتی رہتی ہے تو بکری نے چلانا شروع میں میں تو اس نے آدمی نے ایک تھپڑ لگایا اس خبر نہ اب جو بولی تو تجھے بہت ماروں گا ٹھنڈے سے مارا تھوڑی دیر بعد تو بکری تو بکری ہے جانور ہے تو پھر جو ہے اس نے میں میں کرنا شروع کیا پھر اس نے ڈنڈا نکالا اور کس کے دو چار لگایا اس کو کہا اب اگر بولی تو تجھے میں فری کر دوں گا ذبح کر دوں گا تجھ کو میں اور بیوی سن رہی ساری بات چیت میرا باپ نکلا اس سے تو گئی اور اب جو وہاں پہنچے کرتے تو پھر بھی وہ بکری جو ہے قیادت میں میں کرنے لگی اس نے کہا اچھا دیکھ اب تماشا اب بکری کو پکڑا اور نیت کی کہ اللہ میاں دل میں نیت کی کہ اللہ میاں ولیمے کی نیت کرتا ہوں ولیمے کے لیے بکری دبا کر وہ بکری کو ذبح کر کے سارے مقوب غصہ دکھایا بس بیوی کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی حضرت نے ہمارے سنایا کیا کہیں حضرت والا کی ہماری بات چیت کب کی ایسی اس قدر ہنسا ہنسا کے رولا رولا کے عجیب کیفیت ہوتی ہے کیا کہیں بعض اوقات لوگ دعوت دیتے وقت وعدہ کر لیتے ہیں صحیح اچھا، بات تو ہو گئی تو فرمایا کہ آج کل اسی میں خیر معلوم ہوتی ہے کہ ایسی دعوتوں میں شرکت سے بات آ جاؤ کسی کی کوئی بات نہ سنو اچھا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے اگر کسی نے دعوت دی ہے آدمی کوئی فرض تھوڑی ہو گیا کہ اب جانا جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے تو یہ مسلمان بھائی کا حق ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ساری جان نکال کر وہ پہنچ جائے نہیں بھائی انسان کے ساتھ مجبوریاں ہیں خصوصیات ہیں مجبوریات ہیں اگر نہیں جا سکتا تو مدد بھی کر سکتا ہے اور خصوصاً ایسے موقع پر جب کہ توقع ہو کہ ہاں منکر ضرور ہوگا اللہ کی نافرمانی ہوگی اور ایسے تو آدمی صاف بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ نہیں جا سکتے ہم ڈرتے ہیں اللہ سے ہم تو ہمیں تو یہ جواب سکھایا گیا کہ بھائی تکبر بھی نہ کرو یہ نہ سوچو کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے پھیلوان ہیں ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں نہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم پہلے اتنے گناہ گار ہیں اتنے گناہ کچھ پر لگے ہوئے ہیں مزید گناہ کی ہمت نہیں ہے مزید گناہ کی ہمت اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے اچھا عبادت میں خوب دل لگے تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج میں ایک نئی بات عرض کرتا ہوں جو آج ہی دل میں آئی ہے یہ بھی آپ حضرات کی برکت ہے وہ نیا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے مثلاً شہد کے سر میں شدید درد تھا اس نے سر دبا دیا تیل کی مالش کر دی اس کا درد دور ہو گیا جب کسی پر شدید قرضہ تھا اس نے کہا کہ ایک لاکھ روپے لیجیے اور اپنا قرض ادا کر لیجیے بہرحال کسی نے کوئی بھی احسان کر کے والدین کا شہد کا دل خوش کر دیا تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا دعا کریں بتاؤ کیا مانگتے ہو تو جو ہوشیار عاشق ہوگا وہ کہے گا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 کیونکہ جڑیں گہری ہو چکی ہیں دل و جہاں اللہ سے چپک چکے ہیں اور اس کی گناہ میں موت اس کو گناہ میں موت نظر آتی ہے جب دیکھتا ہے کہ ادھر گناہ چھوڑنے کا بخار یعنی غم ہے اور ادھر گناہ کرنے میں موت ہے تو وہ بخار پر راضی ہو جاتا ہے ذکر اللہ کی یہ برکت ہے مومن کامل کی دو علامات جب انسان ساحل نسبت ہو جاتا ہے اس کا تعلق مالدان قریب ہو جاتا ہے تو اسے گناہ میں اپنی موت نظر آتی ہے بس ہوا کی اور پریشانی نظر آتی ہے اور جس کو گناہ میں پریشانی نہ محسوس ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ حدیث شہید ہے ادھر سب کا حصہ نزوکا وساس ہزا جب تم کو نیکی خوش کر دے اور برائی غمگین کر دے تو سمجھ لو تم مومن کو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 استفال کرے گا کیونکہ مردے کو جب جوتے پڑتے ہیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا ایک مردے کو دس جوتے لگاؤ کیا وہ روئے گا چلائے گا لہذا جب دل میں اللہ کے نام سے حیات آ جائے گی تو وہ گناہ کرنے پر خوب روئے گا چلائے گا اللہ سے استعفال چلو یہ ایک بات اور سنا دیتا ہوں شہر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی دو نصیحتیں ارشاد فرمایا کہ سلسلہ سہروردیا کے بانی شہر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سارے سلسلے ایک ہی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں حضرت شیخ ان کے پہلے سلسلے کے پہلے خلیفہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے پیر کے بارے میں فرماتے ہیں مرا پیر نہ تانا فروخ شہاب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 اعلان ہو جائے کہ ہے میرے بچے میں جس سے راضی ہوں وہ وقت خوشی منانے کا ہے یہاں تو امید اور خوف کے بیچ میں رہنا ہے اس کی ایک مثال شکایت سے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے مضمون اچھی طرح تو حضرت سادی شرازی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اس کا قاضی رات بھر شراب پی کر اور اپنے معشوق سے منہ کالا کر کے مدروج پڑا ہے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 لیکن لوگ آج جس کام کے لیے جاگ رہے ہیں تو انہیں فجر کہاں نصیب ہوتی ہے ماشاء اللہ تو بادشاہ وقت پولیس اور ہتکڑی اس کے ساتھ آیا اور جب اس کو جگایا گیا کہ دیکھو بادشاہ اور پولیس کھڑی ہے تو وہ کٹ آ گیا بادشاہ نے کہا کہ کمبک تو ابھی تک سو رہا ہے تو نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اس نے فوراً بادشاہ سے کہا پوچھا سلطان ماں آفتاب برآمد اے بادشاہ کیا سورج نکل آیا اس نے کہا بے وقوف کیا پوچھتا ہے یہ دھوپ جو قبرے میں آ رہی ہے تجھے نظر نہیں آ رہی پھر اس نے دوسرا سوال کیا از مشرق برآمد یا از مغرب برآمد یعنی سورج کدھر سے نکلا ہے مشرق سے یا مغرب سے تو بادشاہ کو اور بھی تعجب ہوا اس نے کہا کہ مشرق سے نکلا ہے تو مغرب سے کیسے نکلے گا اس نے کہا کہ پھر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں آپ کے سامنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اگر مغرب سے نکلتا تو بے شک اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا تو بادشاہ نے کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے کسی بلند مقام پر چڑھا کر وہاں سے نیچے دھکیل دیا جائے تاکہ ہڈیاں چور چور ہو جائیں اور سارے شہر والوں کو عبرت ہو جائے کہ اس قسم کے مجرم کو ایسی سزا دی جاتی ہے اس نے کہا کہ آپ مجھے سزا دے کر دوسروں کو نصیحت دے رہے ہیں اس شہر میں میرے جیسے اور بھی مجرم ہیں آپ ان کو گرا کر مجھے عبرت دلا دیجیے عجیب آدمی کا ہو <laughs> دیکھیے اگر شہر میں میرے جیسا کوئی مجرم نہ ہوتا تو بے شک ہم کہتے ہیں چونکہ آپ کو کوئی مجرم نہیں مل رہا ہے لہذا ہمیں گرا کے آپ دوسروں کو سبق دے دیجیے لیکن اس شہر میں میں تو آپ کو اس طرح کے بہت سے مجرم پیش کر سکتا ہوں لہذا آپ کسی اور کو گرا کر مجھے نصیحت دے دیجیے بدشاہ بسندید کو معاف کر بس بادشاہ ہنس پڑا اور آئندہ باز رہنے کے ایک پر معاف کر دیا چلو اللہ تعالیٰ بہت عمدہ بات ہے اگر متفر ملک گزار بھی ہیں اس کے اندر یہ آپ بھی رکھ لیجیے اور اندر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ